ہم سے ابن نمین نے حدیث بیان کی کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی کہا ہمیں عبید اللہ نے اسی مذکورہ بالا سنت کے ساتھ حدیث بیان کی فرمایا اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس کے تیس دن شمار کرو جس طرح ابو اسامہ کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو